السلام علیکم ڈیئر اسٹوڈینٹس کیسے ہیں آپ اور آڈیٹنگ کے بارے میں آپ کا یہ جو انٹروڈکٹری پیریڈ چل رہا ہے کچھ سمجھ آ رہی ہے اس میں ہم جو باتیں ابھی تک سیکھ چکے ہیں اسے میں دوبارہ سے آپ کے سامنے پیش کیے دیتا ہوں تاکہ کانٹینیوٹی بن جائے اور آج ان شاء اللہ تعالی ہمارا یہ انٹروڈکشن سے متعلق جو پارٹ ہے یہ کمپلیٹ ہو جائے گا ہم نے جو ابھی تک سیکھا اس میں سب سے پہلی بات کہ واٹ از این آڈیٹ اس میں ہم نے ڈیفینیشن پر فوکس کیا تھا کہ audit is an independent examination of ایگزامیشنشیل statements an auditor to form an opinion the financial statements are true and fair view of the activities of the entity or not یہ ہے آڈٹ اور اس میں ہم نے اس چیز پہ خاصا زور دیا تھا کہ یہ انڈیپینڈنٹ ایگزامینیشن ہے یعنی کہ آڈیٹر کا کوئی باعث انوالو نہیں ہے کوئی انٹرسٹ انوالو نہیں ہے ان فائنینشل اسٹیٹمنٹس میں جو کہ اس اینٹی کی بنائی ہوئی ہے اور پھر یہ کہ وہ فائنینشل اسٹیٹمنٹس جو آڈٹ ہونی ہے وہ in conformity with the requirements of international financial reporting standards ہیں and companies ordinance nineteen eighty four یہ ہم نے آڈٹ کے بارے میں سیکھا تھا پھر اس کے بعد ہم نے ایک اور بات سیکھی تھی why is there a need for an audit اس پر آپ کو اگر یاد ہو تو ہم نے بات یہ کی تھی کہ آڈیٹر نے ایک رپورٹ پیش کرنی ہوتی ہے جو کہ اس کے انڈیپینڈنٹ ایگزامیشن پر بیس کرتی ہے اگر مینجمنٹ کوئی شخص امپلائی کرتی ہے اور اسے کہتی ہے کہ جی آپ ہمیں رپورٹ دیں تو وہ رپورٹ چونکہ وہ شخص انڈیپینڈنٹ نہیں ہے درست نہیں ہوگی مس لیڈنگ ہوگی ان ایڈورٹنٹلی بھی اور ڈیلیبریٹلی بھی ہو سکتی ہے اس میں ایررز بھی ہو سکتے ہیں اس میں فراڈس بھی ہو سکتے ہیں اس لیے ضرورت پیش آتی ہے کہ ہم اس کا انڈیپینڈنٹ آڈٹ کروائیں ایک ایکسٹرنل آڈیٹر سے اور وہ پھر جو ہمیں رپورٹ پیش کرے گا اس پر پھر ہم ریلائی کریں گے اور اسی پوائنٹ میں ہم نے ایک اور بات بھی سیکھی تھی کہ کچھ فائنینشیل اسٹیٹمنٹس بڑی کمپلیکس ہوتی ہیں اور جو کمپلیکس فائنینشیل اسٹیٹمنٹس ہوتی ہیں اس کے لیے پھر ہم اتنے زیادہ ایکسپرٹس سے رابطہ کرتے ہیں like financial statements group accounts کی صورت میں جہاں پر کہ کانسولیڈیٹڈ ہم نے فائنینشیل اسٹیٹمنٹس بنائی ہوئی ہوتی ہیں ایک کمپلیکس قسم کی سچویشن ہوتی ہے اور وہاں پر ہمیں پھر ایکسپرٹس ریکوائرڈ ہوتے ہیں اور وہ چارٹرڈ کانٹینٹس کی شکل میں ہم فرم سے رابطہ کرتے ہیں سو so, یہ چند ایک باتیں ہم نے سیکھی تھیں کہ ہم کیوں آڈٹ کرواتے ہیں پھر ہم نے ایک اور پوائنٹ سیکھا تھا what is the difference between auditing and accounting اس میں ہم نے اکاؤنٹنگ اور آڈیٹنگ کے ریفرنس میں بڑی واضح ایک بات سیکھی تھی کہ جہاں پر اکاؤنٹنگ ختم ہوتی ہے from that very point auditing starts اور accounting is solely the responsibility of the management this is the management which has to select and apply accounting policies and procedures and methods for preparation and presentation of financial statements. This is not the auditor who is responsible for preparation and presentation of the financial statements. پھر اس کے بعد آڈیٹر نے کیا کرنا ہے آگے اس کا کام شروع ہو جائے گا کہ وہ جو فائنینشل اسٹیٹمنٹس بنی ہوئی ہیں ان فائنینشل اسٹیٹمنٹس کے بارے میں آڈیٹر اپنا انڈیپینڈنٹ اوپینین فارم کر کے بتا دے کہ کیا یہ ٹرو اینڈ فیئر ویو پیش کر رہی ہیں اینٹی کی فائنینشل ایکٹیویٹیز کا یا نہیں وہ جو بھی ہوگا وہ اپینین آڈیٹر پیش کر دے گا تو یہ ہم نے سیکھا تھا کہ کیا ڈفرینس ہے اکاؤنٹنگ اور آڈیٹنگ میں ادھر ہم نے کنفیوژن سمجھی تھی وہ کنفیوژن کیا جو عموماً عام انسان جس کا شکار ہو جاتا ہے وہ یہ کہ اکاؤنٹنگ بھی چارٹرڈ اکاؤنٹینٹس کر رہے ہیں آڈیٹنگ بھی چارٹرڈ کر رہے ہیں لہذا ان دونوں میں تو کوئی فرق نہیں ہے دیکھیے چارٹرڈ جس کیپیسٹی میں اکاؤنٹنگ کر رہا ہے وہ ایک امپلائی کی کیپیسٹی ہے کچھ کیسز میں کنسلٹنٹ کی کیپیسٹی میں بھی وہ اکاؤنٹنگ کر رہا ہوتا ہے لیکن بہرحال زیادہ کیسز میں chartered accountant is appointed by the management for preparation and presentation of the financial statements وہاں پر وہ اکاؤنٹنگ اور رپورٹنگ کے کام کر رہا ہوتا ہے صرف اور جو آڈیٹ کر رہا ہوتا ہے وہ الگ سے آڈیٹنگ کے لیے اپوائنٹ ہوتا ہے اس کو شیئر ہولڈر اپوائنٹ کرتے ہیں یا بعض کیسز میں مینجمنٹ تو وہ جو اپوائنٹمنٹ ایز این آڈیٹر اس کی ہو رہی ہے چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ کی وہ ایک الگ معنی رکھتی ہے اب chartered accountant is an expert in accounting and in auditing reference لہذا ہم اس کو کنفیوز نہیں کریں گے کہ چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ اگر دونوں کام کر رہا ہے تو ایک ہی کام ہے نہیں ڈاکٹر فزیشین بھی ہو سکتا ہے ڈاکٹر سرجن بھی ہو سکتا ہے دونوں ایک تو نہیں ہے ٹھیک ہے نا لہذا آپ فزیشن کو الگ دیکھتے ہیں اور سرجن کو الگ سے دیکھتے ہیں کہ سرجن کا کام فزیشن کا کام ایک نہیں ہے اسی طرح سے اکاؤنٹینٹ کا کام اور آڈیٹر کا کام ایک نہیں ہے اکاؤنٹینٹ نے فائنینشل اسٹیٹمنٹس بنا کر پیش کر دینی ہے and this is the auditor who will independently examine the financial statements and then form an opinion on those financial statements پھر نیکسٹ ہم نے ایک اور بات سیکھی تھی کہ who can be an auditor اب who can be an auditor کے ریفرنس میں ہمیں بہرحال قانون کو دیکھنا پڑتا ہے قانون کہتا ہے کہ chartered accountants can be appointed as auditor اب یہاں پر کچھ شرائط ہیں کیا ہر فرم ہر بزنس ہر ادارہ چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ سے ہی کروانے کے لیے باؤنڈ ہے نہیں public limited companies chartered accountant سے آڈیٹ کروائیں گے اور ہاں ایسی پبلک لمیٹڈ کمپنیز جو لسٹڈ ہیں وہ ایسے چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ سے آڈٹ کروائیں گی یا ایسی چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ فرم سے آڈٹ کروائیں گی جو کیو سی آر کی سیٹسفیکٹری ریٹنگ رکھتی ہیں جو لسٹڈ پبلک لمیٹڈ کمپنیز ہیں اور یہ کیو سی آر کی سیٹسفیکٹری ریٹنگ آئی کیپ کی طرف سے کی جاتی ہے ایک ٹیم آتی ہے اور وہ کوالٹی کنٹرول ریویو کرتی ہے اس چارٹرڈ اکاؤنٹ فرم کا اور ان کو کہتی ہے کہ ٹھیک ہے جی وی آر سیٹسفائڈ تب وہ فرم جو ہے that is eligible to audit the listed companies private limited company کے ریفرنس میں اگر اس کا paid up share capital 3 million یا اس سے زائد ہے تب چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ سے اس کو آڈٹ کروانا ضروری ہے ادروائز کسی سے بھی آڈٹ کروا سکتی ہے کوئی کمپلشن نہیں ہے کوئی ریکوائرمنٹ ایسی نہیں ہے اور ایسی private limited company which is subsidiary of a public limited company یعنی کہ پبلک لمیٹڈ کمپنی اس کی ہولڈنگ کمپنی ہے تو ایسی صورت میں اس پرائیویٹ لمیٹڈ کمپنی کو بھلے آپ اس کا پیڈ اپ شیئر کیپیٹل جو ہے تھری ملین سے کم ہی کیوں نہ ہو اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ سے آڈٹ کروائے گاٹ اٹ نیکسٹ ہم نے جو سیکھا وہ تھا what stand for auditor's report کے بارے میں ہم نے جو ڈسکس کیا تھا وہ یہ تھا کہ آڈیٹر نے اس اینٹی کے سسٹم کو آل ٹوگیدر اسٹڈی کرنا ہوتا ہے اور اس کے سسٹم کو اسٹڈی کرنے کے بعد وہ دیکھتا ہے کہ جی یہ اینٹی کس قسم کے کنٹرولز اپنا ہوئے ہیں اس پر پھر آڈیٹ پروسیجرز بناتا ہے اور ان آڈیٹ پروسیجرز سے آڈیٹر ایک ریزنیبل ایشورینس حاصل کرتا ہے اور after having that reasonable assurance اب آڈیٹر نے کیا کرنا اب اس نے ایک رپورٹ مرتب کرنی ہے اور اس رپورٹ کو اس نے پیش کر دینا اب وہ جو رپورٹ ہے وہ according to the requirements of companies ordinance 1984 ہونا چاہیے رپورٹ پر انٹرنیشنل اسٹینڈرڈس آف آڈیٹنگ نے بھی کچھ بتایا ہوا ہے لیکن ہم پاکستان سنیریو میں جب بات کریں گے تو پاکستان سنیریو میں ہمیں کمپنیز آرڈیننس 1984 کو ماننا ہوگا تو کمپنیز آرڈیننس 1984 کے مطابق آپ کو یاد ہوگا میں نے آڈیٹرس رپورٹ آپ کے سامنے پیش کی تھی جس میں کہ آڈیٹر سب سے پہلے آئیڈینٹیفائی کرتا ہے کہ میں کن فائنینشل اسٹیٹمنٹس کا آڈٹ کرنے جا رہا ہوں پھر وہ بتاتا ہے کہ فائنینشل اسٹیٹمنٹ بنانے کی ذمہ داری مینجمنٹ کی تھی میری ذمہ داری ان کو آڈٹ کرنے کی تھی اور پھر وہ بتاتا ہے کہ جو فائنینشل اسٹیٹمنٹس بنائی گئی ہیں ان فائنینشل اسٹیٹمنٹس کو بنانے کے لیے اس کے پیچھے جو بکس آف اکاؤنٹس ہیں اور جو بھی میتھڈس ہیں جو بھی پروسیجرز ہیں جو بھی اکاؤنٹنگ پالیسیز ہیں وہ in conformity with the requirements of international financial reporting standard ہیں اور کمپنیز آرڈینس 1984 کی ریکوائرمنٹس کے مطابق ہیں یہ آڈیٹر بتا رہا ہے اور پھر وہ اپنا اوپینین فارم کرتا کہ میرے اوپینین کے مطابق یہ financial statements true and fair view پیش کر رہی ہیں ان تمام فائنینشیل ایکٹیویٹیز کا جو کہ اس اینٹی میں پائی گئیں یا وہ کہتا ہے کہ یہ ٹرو اینڈ فیئر ویو پیش نہیں کر رہی یہاں پر میں نے آپ کو بتایا تھا کہ دو طرح کی آڈیٹرز رپورٹ ہو سکتی ہیں ایک انکوالیفائڈ رپورٹ اور ایک کوالیفائڈ آڈیٹرز رپورٹ ان کی ڈیٹیلز ہم نے ان شاء اللہ تعالی باقاعدہ جب آڈیٹرز رپورٹ پڑھنی ہے اس میں سیکھیں گے لیکن صرف اتنا اسٹیج پر آپ جان رکھیے کہ ان کوالیفائڈ رپورٹ وہ ہے جس میں کوئی شک کا اظہار نہیں کیا گیا کسی خرابی کو بیان نہیں کیا گیا بلکہ یہ کہا گیا ہے کہ یہ statements true and fair view پیش کر رہی ہیں اور جو کوالیفائڈ آڈیٹرز رپورٹ ہوں گی اس کے اندر کہا گیا ہوگا کہ جی یہ ٹرو اینڈ فیئر ویو پیش نہیں کر رہے ٹھیک ہے سو یہ ہم نے آڈیٹرز رپورٹ کے ریفرنس میں باتیں سیکھی تھیں پھر اس کے بعد آپ کو چھوٹی سی ایک اور بات بتائی تھی کہ what stands for auditor's opinion تو اس کے اندر ہم نے یہ بات سیکھی تھی کہ آڈیٹر اوپین دیتا ہے ایسا کبھی نہیں کہتا کہ جی بالکل ٹرو اینڈ فیئر ویو پیش کیا جا رہا ہے ان فائنینشل اسٹیٹمنٹس کے اندر نہیں وہ کہتے ہیں in my opinion financial statements are free from material misstatements and ایسی بات کرتا ہے آڈیٹر آڈیٹر کبھی ایسی بات نہیں کرتا کہ جی یہ بالکل فائنینشیل اسٹیٹمنٹ اسٹوڈینٹ فیئر ہے ٹھیک ہے ہاں البتہ اب وہ جو یوزر ہوتا ہے فائنینشیل اسٹیٹمنٹس کا یا ریڈر ہوتا ہے جو آڈیٹر رپورٹ کا وہ اس اوپینین کے مطابق ڈسیزن میکنگ کرتا ہے اس بیس پر یہ دیکھتے ہوئے کہ آڈیٹر کتنا انڈیپینڈنٹ تھا کتنا ایکسپرٹ تھا اگر وہ آڈیٹر پر اس حد تک ریلائی کرتا ہے تو اس کے اوپینین کے مطابق پھر وہ اپنے نیکسٹ ڈیسیجنس لے لے گا کلیئر اس کے بعد ہم نے سیکھا تھا کہ what are the different types of audit اور اس کے اندر ہم نے دیکھا فائنینشل اسٹیٹمنٹ آڈیٹ ایک ٹائپ ہے جس کے بارے میں آئی ٹولڈ یو کہ this is in fact the external audit پھر ہم نے دیکھا آپریشنل آڈٹ ایک ٹائپ ہے اور ایک کمپلائنس آڈٹ ٹائپ ہے آپریشنل آڈٹ میں میں نے آپ کو بتایا تھا کہ ہم ڈفرینٹ جو اینٹی کے اندر ہمارے آپریشنل پروسیجرز اپنائے جا رہے ہوتے ہیں ان کی افیکٹونیس اور ایفیشنسی کو ایویلویٹ کرتے ہیں اور مینجمنٹ کو ریکمینڈیشن دیتے ہیں کہ جی یہ آپریشن ٹھیک ہو رہے ہیں یا نہیں ٹھیک ہو رہے اس کو اکارڈنگلی ٹھیک کریں اور میں نے آپ سے کہا تھا کہ یہ آڈٹ موسٹلی انٹرنل آڈٹ کہلاتا ہے کیونکہ اس کو پرفارم کرنے والے لوگ امپلائیز ہوتے ہیں اس اینٹی کے اور اس کے بعد نیکسٹ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ کمپلائنس آڈٹ ہے کمپلائنس آڈٹ یہ ہوتا ہے کہ ہائر اتارٹیز سے کوئی رول یا لا امپوز کیا ہوتا ہے اس اینٹی پر دیکھنا یہ ہوتا ہے کہ کیا یہ اینٹی اس لا کے مطابق پرفارم کر رہی ہے یا نہیں انوائرمنٹل پولوشن کا لا ہو سکتا ہے لیبر لاس کی بات ہو سکتی ہے یا کوئی بھی ایسی بات جو کہ پروسیجرل میٹر ہو لا کے ریفرنس میں قانون کے ریفرنس میں وہاں پر اب ایک آڈیٹر اپوائنٹ کیا جاتا ہے کہ اب ہمیں بتائیں کہ کیا ہم ہماری اینٹی کمپلائنس کر رہی ہے ان تمام رولز اینڈ ریگولیشن کا جو کسی ہائر اتارٹی نے ہم پر امپوز کیا تو وہ کمپلائنس آڈٹ ہوتا ہے یہ تین قسمیں میں نے آپ کو آڈٹ کی بتائی تھی اور پھر اس کے بعد ہم نے جو لاسٹ لیکچر تک سیکھا تھا وہ تھا advantages and disadvantages of an audit اس میں advantages and disadvantages own audit کے ریفرنس میں میں نے آپ کو بتایا تھا کہ جہاں تک تو بات ہے ایک لمیٹڈ لائبلٹی کمپنی کی تو لمیٹڈ لائبلٹی کمپنی کو تو آڈٹ کروانا ہی ہے وہ جو میں نے آپ کو بتایا بھی کہ آڈیٹر کے ریفرنس میں کہ وہ کون کون سے کمپنیز ہیں جن کو چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ فرم ہائر کرنا ہوتی ہے ایکسٹرنل آڈٹ کے لیے تو اس کا مطلب ہے کہ ان فرمز کے لیے آڈٹ کروانا تو ضروری ہے بے شک ایڈوانٹیج ہے یا نہیں ہے ان کے لیے سب سے بڑا ایڈوانٹیج یہ ہے کہ وہ کمپنیز آرڈیننس کا کہنا مان رہے ہیں کیونکہ اگر یہ کہنا نہیں مانیں گے تو ڈیفالٹر ہو جائیں گے ان پر پھر پینلٹیز وغیرہ امپوز ہوں گی تو بہرحال ان کو جو ہے آڈٹ کروانا ضروری ہے اور آڈیٹڈ رپورٹ پیش کرنا ہوتی ہے انہیں پھر ایس سی سی پی میں جو باقی کی بزنس آرگنائزیشن ہیں جس میں کہ سول پروپریٹرشپ کی بات آتی ہے اور جس میں کہ پارٹنرشپ کی بات آتی ہے اور ہاں وہ پرائیویٹ لمیٹڈ کمپنیز جو جن پر کہ لازم نہیں ہے آڈٹ کروانا تھری ملین سے کم پیڈ اپ کیپٹل والی کمپنیز ٹھیک ہے نا اور جو سبسڈری نہیں ہے کسی پبلک لمیٹڈ کمپنی کی وہ والی پروفٹ آرگنائزیشن یہ چار آپ ذہن میں رکھیے گا ایسی پرائیویٹ لمیٹڈ کمپنیز جن کا چارٹرڈ اکاؤنٹینٹ آڈٹ کروانا ضروری نہیں ہے پھر partnership firms sole proprietorship business اور نان پروفٹ آرگنائزیشن اب یہ چار ایسے ادارے ہیں جو کہ اپنے ایڈوانٹیجز اور ڈس ایڈوانٹیجز کو دیکھ کر پھر فیصلہ کریں گے کہ ہمیں آڈٹ کروانا چاہیے یا نہیں کروانا چاہیے وہاں پر میں نے آپ کو کچھ ایڈوانٹیجز بتائے تھے کہ پارٹنرز میں کوئی ڈسپیوٹ ہو جائے تو اس کے بارے میں پھر ان کو آڈیٹیڈ رپورٹ بتا دیتی ہے یا آڈیٹیڈ فائنینشیل اسٹیٹمنٹس بتا دیتی ہیں کہ جی یہ ڈسپیوٹ نہیں ہونا چاہیے تو آپ خام خواہ میں جھگڑا کر رہے ہیں ان کا ایک ریلائنس ہوتا ہے کہ جی آڈیٹر نے جو ہے ہمیں ٹھیک پکچر دکھا دی ہے پھر اس کے بعد آپ سول پروپرائٹرشپ کے بارے میں دیکھتے ہیں کہ اگر دو سول آپ اس میں مرج ہونا چاہ رہی ہیں تو وہاں پر وہ دونوں بزنس کنسرن اگر آڈیٹڈ اسٹیٹمنٹس سامنے رکھ دیں تو ان کا زیادہ ریلائنس ہوگا رکیں گے اوکے جی ٹھیک ہے ہم جناب آپس میں ان شرائط پر پارٹنرشپ قائم کر لیتے ہیں اور پھر میں نے آپ کو بتایا تھا کہ یہ چونکہ اتنا ان ڈیپتھ آڈٹ کیا ہوا ہوتا ہے آڈٹ فارم نے ساری کی ساری باتیں انہوں نے بتا دی ہوئی ہوتی ہیں اور وہ جو مینجمنٹ ہوتی ہے وہ اس پر پھر ریلائی کرتی ہے اور وہاں سے مینجمنٹ کو بعض اوقات آڈیٹر جو ہیں وہ مفید مشورے بھی دے دیتے ہیں کہ آپ اب یوں اپنے بزنس کے اندر تبدیلی لے کر آئیں وہ بھی ان کو ایک ایڈوانٹیج ہوتا ہے ڈس ایڈوانٹیج کی جو باتیں ہوئی تھیں ان میں آپ کو یاد ہوگا کہ ایک آڈٹ فی کی بات ہوئی تھی کہ آڈٹ فی دینی پڑتی ہے جناب تو ٹھیک ہے بھائی آڈٹ فی تو دینا پڑتی ہے اب آپ دیکھ لیں اگر آڈیٹ فی کا دینا آپ کے لیے زیادہ بڑا ڈس ایڈوانٹیج ہے تو ٹھیک ہے جی ہم آڈٹ نہیں کرواتے لیکن اگر آپ سمجھتے ہیں کہ آڈٹ فی کے دینے سے ہمیں جو ایڈوانٹیجز مل رہے ہیں وہ ٹھیک ہیں ہمارے لیے قابل قبول ہیں تو ٹھیک آڈیٹ فی دے دیتے ہیں یہ تو ایسے ہی ہے کہ بھائی پیٹرول ڈلوانے کے لیے پیسے خرچ کرنے پڑتے ہیں لہٰذا گھر ہی بیٹھے رہو لیکن آپ دیکھتے ہیں کہ ہمارا کاسٹ بینیفٹ اینالیس کیا کہتا ہے اگر بینیفٹ کاسٹ سے زیادہ ہے تو پھر آپ اس طرف جاتے ہیں ٹھیک ہے نا آوارہ گردی کے لیے آپ سمجھیں گے کہ جی پیٹرول جو ہے وہ زیادہ مہنگا ہے ہم ٹھیک ہے آج آوارہ گردی نہیں کرتے کیونکہ کاسٹ بینیفٹ اینالیس بتا رہا ہے کہ ہمیں آوارہ گردی نہیں کرنا چاہیے لیکن اگر کہیں سے آپ کو کوئی بک پرچیز کرنا ہے اس بک کو پرچیز کرنے کے لیے آپ دیکھ رہے ہیں کہ کوئی بات نہیں مجھے اگر پیٹرول ڈلوانا پڑ رہا ہے تو وہ بک میرے لیے زیادہ مفید ہے میں وہ پرچیز کرنے کے لیے بازار جاؤں گا اور بک لے کر آؤں گا وہاں پر اب آپ پیٹرول کے لیے ایکسپینسز انکر کرتے ہیں ٹھیک ہے نا لے جی اب میں آپ کو آج کی بات بتاتا ہوں یعنی کہ آج جو نئی بات ہے اب سے پہلے تو میں آپ کو ریویژن کروا رہا تھا آن ورڈ ایک نئی بات عموماً لوگ کنفیوزڈ ہوتے ہیں آڈٹ میں اور انویسٹیگیشن میں کہ شاید آڈٹ ایک انویسٹیگیشن ہے نہیں ایسا نہیں ہے آڈٹ تو ایک انڈیپینڈنٹ ایگزامینیشن ہے جو فیکٹس ہمارے سامنے ہیں ان کو ہم ریویو کر لیتے ہیں اکارڈنگلی سسٹم کو اسٹڈی کر لیتے ہیں اور پھر ہم دیکھتے ہیں کہ جی یہ آڈٹ کا اوپینئن فارم ہو گیا لیکن انویسٹیگیشن انٹائرلی ایک ڈفرینٹ چیز ہے انویسٹیگیشن کے لیے جو لفظ استعمال کیا جاتا ہے وہ کیا جاتا ہے فراڈ آڈٹ کا لفظ investigation is in fact a fraud audit میں آپ کو کچھ پوائنٹس بتا رہا ہوں ان پوائنٹس کو سمجھنے کے بعد ہم یہ جان جائیں گے کہ فراڈ آڈٹ یعنی کہ انویسٹیگیشن اور آڈٹ میں فرق کیا ہے آئیے ہم بالترتیب ان پوائنٹس کو دیکھتے ہیں number one fraud auditing is unlike financial auditing it is more mindset than a methodology جو فائنینشل اسٹیٹمنٹ آڈٹ ہے وہ تو ایک میتھڈالوجی ہے کہ آپ نے ایک میتھڈ ایک ترتیب سے اپنانا ہے اور بالآخر آپ نے رپورٹ کرنا جبکہ فراڈ آڈٹ ایک مائنڈ سیٹ ہے آپ کا ذہن اس طرف ہوتا ہے کہ نہیں یار اس کے اندر کچھ نہ کچھ گڑبڑ ہے اس گڑبڑ کو ڈھونڈنا ہے انویسٹیگیشن گڑبڑ کی کی جاتی ہے جب کوئی گڑبڑ آپ کے سامنے آتی ہے جب کوئی پرابلم آپ کے سامنے آتی ہے کوئی امبیزلمنٹ آپ کے سامنے آتی ہے کوئی مس اپروپریشن آپ کے سامنے آتی ہے تب آپ جا کر اس فراڈ کو آڈٹ کرتے ہیں نیکسٹ پوائنٹ کیا fraud auditors are unlike financial auditors fraud auditors focus on exception accounting and regular of conduct not on errors and omissions جو فائنینشیل اسٹیٹمنٹ کا آڈیٹر ہے اس کا فوکس میں ہوگا وہ تو دیکھے گا کہ پروسیجر صحیح اپنایا جا رہا ہے کہ نہیں اپنایا جا رہا جہاں پر نہیں اپنایا جا رہا کیوں نہیں اپنایا جا رہا وہ دیکھے گا کہ یہ جو کنٹرول میئرز ہیں یہ اسٹینڈرڈائزڈ ہیں یا ان کی اپنی ٹیلرڈ ہیں اور اگر ٹیلرڈ ہیں تو کیا یہ اس اینٹی کی ریکوائرمنٹ کو فلفل کرتی ہیں if yes okay no problem کی ریکوائرمنٹ کو فلفل کر دیا ٹھیک ہے اب اس میں اگر کوئی ایرر یا اومیشن ہو گئی تو وہ اس کو دیکھ لے گا اس کی نظر یہ نہیں ہوتی کہ میں اس کے فراڈ کو پکڑوں جبکہ فراڈ آڈیٹر جو ہوتا ہے یعنی کہ آڈیٹر فراڈ نہیں ہوتا جو فراڈ کو آڈٹ کرنے والا ہوتا ہے وہ اس مائنڈ سیٹ کے ساتھ آتا ہے کہ ادھر کوئی ارگولرٹیز ہیں جن کو میں نے دیکھنا ٹھیک ہے ادھر کوئی پرابلمس ہیں جن کو میں نے دیکھنا نیکسٹ پوائنٹ دیکھتے ہیں fraud auditing is learn primarily from experience not from audit textbooks اور last year working paper learning to be a fraud auditor means learning to think like a thief where is the weakest links in this chain اور انٹرنل کنٹرول کیوں جی کہ یہاں پر اب آپ نے سوچنا ہی چور کی طرح دیکھو چور کی طرح سوچو گے تو چور کو پکڑو گے ٹھیک ہے نا تو فراڈ آڈیٹ کرنے والا جو شخص ہوتا ہے اس کے ذہن میں جو چیز ہوتی ہے وہ نیگیٹیوٹی ہوتی ہے آڈیٹی ہوتی ہے وہ کبھی بھی پوزیٹیولی نہیں سوچے گا تبھی جا کر وہ فراڈ کو پکڑ سکے گا جہاں پر آپ نے پولیس کا رول دیکھا ہوگا کیوں نیگیٹو ہوتا ہے کیونکہ انہوں نے تھیوس کو پکڑنا ہوتا ہے ٹھیک ہے تو وہ سوچتے ہی اس طرز پر ہیں اور تب جا کر پھر وہ فراڈ کو پکڑ بھی لیتے ہیں تو ان وے یہاں پر فراڈ آڈیٹر جو ہے وہ اس طرح سے نہیں ایکسپیرئنس کی بیس پر یا in way experience means past experience یہاں پر میں جو ایکسپیرینس کی بات کروں پاسٹ ایکسپیرینس جو کہ ورکنگ پیپر سے حاصل ہوتا ہے پچھلے سال کی ورکنگ فائل یا کرنٹ فائل کو دیکھا جاتا ہے یا بکس میں جو نالج ہے اس کا وہاں سے وہ چیز لیتا ہے بلکہ فراڈ آڈیٹ کرنے والا جو آڈیٹر ہوتا ہے وہ تھنکس لائک اے تھیف ٹھیک ہے اس کا جو ایکسپیرینس پچھلا ہوتا ہے اس طرح سے فراڈ آڈیٹ کرنے سے وہاں سے اس کی لرننگ ہو رہی ہوتی ہیں ٹھیک ہے نیکسٹ پوائنٹ دیکھتے ہیں from an audit perspective fraud is intentionally material یا ان میٹیریل ہونا جو ہے وہ بات نہیں ہے دونوں باتیں آلموسٹ آپ کو سیم نظر آ رہی ہے ڈیفرنس آف میٹیریل مسٹیٹمنٹ جو نارمل آڈیٹنگ کی اپروچ ہے وہ آڈیٹنگ کی اپروچ کیا ہے کہ مٹیریل مس اسٹیٹمنٹس کے اوپر کنسرنڈ ہے جو فراڈ آڈیٹر ہے وہ کہتا ہے کہ نہیں جناب materiality materiality doesn't matter fraud is fraud ٹھیک ہے نیکسٹ پوائنٹ دیکھتے ہیں frauds are committed for economic egocentric ideological and psychotic reasons of the four the economic motive is the most common fraud نسبتاً جو ماڑے لوگ ہوتے ہیں وہی وہ کرتے ہیں لیکن باہر آپ دیکھتے ہیں کہ فراڈ آپ کو اس سطح پر بھی نظر آتا ہے جس کو کہ آپ کہتے ہیں کہ مینجمنٹ ہے ڈائریکٹرز کی سطح پر بھی آپ کو فراڈ نظر آتا ہے اب وہ فراڈ کون کر رہا ہے فراڈ انفیکٹ وہ شخص کر رہا ہے جو نارملی اپنے آپ کو اس اسٹیج سے اوپر دیکھنا چاہ رہا ہے یا پھر اس کی ایک سائیکو پرابلم ہے وہ فراڈ کر رہا ہے یا ایگو سینٹرک ہے وہ سمجھتا ہے کہ جی مجھے یہ چیز حاصل کرنا چاہیے یا اپنی کسی محرومی کو دبانے کے لیے وہ فراڈ کر رہا ہے تو نارملی اس قسم کی ریزنس ہوتی ہیں جس کی وجہ سے فراڈ کیا جاتا ہے لیکن ریسرچ یہ بتاتی ہے کہ فراڈ جو ہے زیادہ تر وہ لوگ کرتے ہیں جن کے اکنامک پرابلمس ہوتی ہیں ٹھیک ہے نیکسٹ پوائنٹ ہے جی fraud tends to encompass a theory structured around motive opportunity and benefit یا تو موٹو ہوگا فراڈ کرنے کا یا اپرچونٹی مل رہی ہوگی فراڈ کرنے کی یا تو کوئی موٹو ہوگا یا اپرچونٹی کی وجہ سے فراڈ ہو رہا ہوگا یا پھر کسی بینیفٹ کو حاصل کرنے کے لیے فراڈ کیا جا رہا ہوگا تو یہ تین وہ کہہ رہے ہیں کہ ریزنز ہو سکتے ہیں فراڈ کرنے کے ٹھیک ہے نیکسٹ دیکھتے ہیں fraud in computerize accounting environment can be committed at any state of processing input throughput اور output input frauds کا مطلب entering false and fraudulent data are the most common آپ اس کو انپوٹ کرتے وقت جب ڈیٹا فیڈ کر رہے ہیں اس وقت ہی آپ نے غلط چیز فیڈ کر دی کہتا ہے کہ کمپیوٹرائز اکاؤنٹنگ کے اندر آپ کو فراڈ نظر جو آتا ہے ان پٹ تھرو پٹ اور آؤٹ پٹ کے دوران میں آؤٹ پٹ لیتے وقت آپ نے غلط جو ہے اس کی آؤٹ پٹ دے دی زیادہ تر ان پٹ کے دوران میں جب آپ انفارمیشن جو ہے پروسیس کرنے کے لیے ان پٹ کر رہے ہیں کوئی واؤچر آپ اپروو کچھ اور ہوا ہوا ہے آپ فیڈ کچھ اور کر رہے ہیں فراڈ ٹھیک ہے نیکسٹ پوائنٹ کی طرف آتے ہیں the most common fraudulent schemes by lower level employees involve disbursements most common میں نے آپ کو کہا تھا کہ جو ماڑے لوگ ہوتے ہیں جو لوور لیول امپلائیز ہوتے ہیں وہ اس قسم کی کرتے ہیں امبیزلمنٹس ڈسبرسمنٹ کے وقت پیسے سائڈ پر کر لیے کم کر لیے لائک فور مین ہے وہ مل گیا کیشیئر کے ساتھ دس ورکرس کی بجائے بارہ ورکرس شو کر دیے اب دو ورکرس کی جو ویجز ہیں اس نے اپنے جیب میں ڈال لی اور کیشیئر کے ساتھ کچھ کمیشن طے کر لی فراڈ اس طرح سے جو محروم ہوگا شخص وہی ڈسبرسمنٹ کے وقت فراڈ کرے گا یا پرچیزنگ ڈپارٹمنٹ میں چلے جائیں جو پرچیز مینیجرس ہیں لوور لیول کے اسٹاف ممبرس ان پر ریلائے کرتے ہیں کہ ٹھیک ہے جی آپ یہ چھوٹی موٹی چیز پرچیز کر لیں ایون اس لیول کے بھی پرچیز مینیجر لیول کے بھی فراڈس ہوتے ہیں کہ پرچیزنگ کے اندر گھپلے فراڈ ڈسبرسمنٹ کے وقت پیمنٹس کے وقت فراڈ نیکسٹ بات ہے the most common schemes by higher level involve smoothing deferring expense booking sales too early overstating inventory اب یہ وہ چیزیں ہیں جس کی وجہ سے پروفٹس آپ کے جو ہے زیادہ ہو کر نظر آئیں گے یہ کس لیول پر ہائر لیول مینجمنٹ آپ نے ابھی چیزیں سیل کی نہیں ہے کہ آپ نے انکم کی اکاؤنٹنگ انٹری ریکگنائز کر لی ریونیو ریکگنیشن جس اسٹیج پر ہونی چاہیے اس اسٹیج سے پہلے ہی آپ نے ریونیو کو ریکگنائز کر لیا کہ جی ہمیں تو اس سال میں زیادہ انکم شو کرنا ہے انوینٹریز کو اوور اسٹیٹ کر دیا پروفٹس آپ کے بڑھ گئے وغیرہ وغیرہ یہ ہائی لیول مینجمنٹ کے فراڈ ٹھیک ہے نیکسٹ دیکھتے ہیں accounting type frauds are caused more of by loose controls ہمارا کنٹرول ہی کوئی نہیں ہے لوز کنٹرول ہونا ایک الگ بات ہے ہم نے ویسے ڈیٹیل سے انٹرنل کنٹرول پڑھنا ہے ابھی کہ انٹرنل کنٹرول کیا ہوتا ہے اور اس کو کس طرح سے ہم پھر ایویلویٹ کرتے ہیں اور وغیرہ اس کے ٹیسٹ وغیرہ وہ ہم نے پڑھنے ڈیٹیل سے بہرحال میں سمپلی آپ کو اگر کنٹرول بتا دوں تو کنٹرول یہ ہے کہ آپ نے کسی بھی ٹرانزیکشن کے اوپر جو چیکس رکھے ہوئے وہ کنٹرول ہے اگر آپ نے چیکس ہی کوئی نہیں رکھے ہوئے کوئی ایسی میئرز نہیں ہے کہ جس سے اس کو خوف ہو کہ میں تو پوچھا جاؤں گا تو ڈیفینیٹلی فراڈ کرے گا اگر اس کو خوف ہو کہ میں پوچھا جاؤں گا تو وہ امپلائی اس پوچھے جانے کی خوف کی وجہ سے فراڈ نہیں کرے گا ٹھیک ہے نا لہذا وہ کنٹرول کہلاتا ہے وہ انوائرمنٹ کنٹرول انوائرمنٹ کہلاتی ہے اب کہیں ہم دیکھتے ہیں کہ لوز کنٹرول ہیں کنٹرول ہیں لیکن لوز ہیں اور کہیں ہم دیکھتے ہیں کہ کنٹرول ہی کوئی نہیں ہے تو یہ کہہ رہا ہے کہ جہاں پر کنٹرول ہی کوئی نہیں ہوگا وہاں پر فراڈ کے زیادہ چانسز ہوں گے لوز کنٹرول میں پھر بھی کچھ تھوڑا سا خوف ہوتا ہے لیکن جہاں پر کنٹرول ہی کوئی نہیں وہاں پر زیادہ فراڈ کے چانسز ہوں گے تو وہاں پر پھر انویسٹیگیشن ہوگی فراڈ آڈیٹ ہوگا fraud incidents are not growing exponentially but fraud losses are fraud based losses جو ہوں گے وہ زیادہ بڑے ہوتے ہیں بجائے اس کے کہ فراڈز ہونے کی جو ہے انسیڈینٹس وہ زیادہ ہوں یعنی کہ فراڈ کرنے والا شخص ایک ہی مرتبہ ہاتھ مارے گا اور زیادہ فراڈ کرے گا وہ یہ نہیں کہ چھوٹے چھوٹے چھوٹے چھوٹے فراڈ کرتا چلا جائے گا اس کو تو پھر پکڑے جانے کا خوف نہیں ہے اس کا مطلب تو فراڈ کرنے والا شخص بہرحال خوف زدہ ضرور ہوتا ہے اس لیے وہ ایک ہی مرتبہ فراڈ کرتا ہے اور ایک بڑا فراڈ کرتا ہے وہ یہاں پر اس پوائنٹ میں بات بتائی گئی کہ فراڈ انسیڈنٹس جو ہوں گے وہ اتنے بڑے نہیں ہوں گے جتنا بڑا کہ فراڈ لاس ہوگا ٹھیک ہے نیکسٹ پوائنٹ کی طرف چلتے ہیں accounting frauds are discovered more often by accident than by financial audit purpose اور design over ninety percent of the financial fraud are discovered by accident یعنی کہ ایک پروسیس کے دوران میں آپ کو پتا چلتا ہے کہ او ہو یہاں پر تو فراڈ موجود ہے یہ اکاؤنٹنگ فراڈس کی بات کر رہے ہیں ٹھیک ہے آپ ایک پروسیجر کو اسٹڈی کر رہے ہیں انٹرنل کنٹرول کو اسٹڈی کر رہے ہیں وہاں پر آپ کو ایک دم سے ایک چیز ویک نظر آتی ہے یا وہاں پر آپ کو نظر آتا ہے کہ اس دوران میں تو کنٹرول اسٹیبلش ہی نہیں کیا گیا کنٹرول میجرز ہی کوئی نہیں تھی وہاں پر فراڈ ہو گیا تو ایک اسٹڈی کے دوران میں کہہ رہا ہے کہ نائنٹی پرسینٹ آپ کو جو ہے فائنینشیل فراڈ جو ہیں وہ ایکسیڈینٹلی نظر آتے ہیں نیکسٹ پوائنٹ ہے fraud prevention is a matter of educate controls and work environment that that places a higher value on personal honesty and fair dealing اب وہ فائنلی یہ بات کرتا ہے کہ کس طرح سے ان فراڈس سے ہم چھٹکارا حاصل کر سکتے ہیں یا بچ سکتے ہیں اس کے لیے کہہ رہا ہے کہ جب تک آپ کنٹرول میئرس نہیں بنائیں گے اس وقت تک نہیں اور پھر یہ کہ یہ جو فراڈ سے آپ بچنا چاہ رہے ہیں تو اس کے لیے ایک لیول آف آنےسٹی ریکوائرڈ ہے اب وہ آنےسٹی ڈپینڈ کرتی ہے انوائرمنٹ پر بھی کہ کس طرح کا انوائرمنٹ آپ نے بنایا ہوا ہے اس انوائرمنٹ پر بیس کر کے آپ کہہ سکتے ہیں کہ جی ہمیں اب فراڈ سے بچاؤ حاصل ہو گیا آپ ایک انوائرمنٹ بنائیں گے جس کے اندر ایک لیول کی کنٹرول میئرس ہوں گی چیکس ہوں گے اور پھر آنےسٹی بہرحال ایک ایک مورل میئرز بھی ادھر موجود ہونا ضروری ہے تب جا کر فراڈ سے بچا جا سکتا ہے سو اینی ویز بات تھی آڈٹ اور انویسٹیگیشن کے فرق کی آڈٹ ایک میتھڈ کے مطابق فائنینشل اسٹیٹمنٹس کا انڈیپینڈنٹ ایگزامینیشن ہے اور جو فراڈ آڈٹ ہے وہ ایک مائنڈ سیٹ کے تحت ہے جس میں کہ وہ فراڈ آڈٹ کرنے والا auditor will think like a thief اس نے سوچنا اس طرح سے ہوگا کہ یہ چیز تو غلط ہو سکتی ہے اب یہاں پر ایک اور بہت اہم بات سیکھ لینا ضروری ہے کہ آڈٹ کی اسٹیجز کیا ہیں آڈٹ کی انفیکٹ اسٹیجز کو اگر آپ اسکریچ سے شروع کریں تو بات ہوتی ہے آڈیٹر کو اپوائنٹ کرنے سے شروع پھر انگیجمنٹ لیٹر پھر اس کے بعد جب آڈیٹر کو انگیجمنٹ لیٹر مل جاتا ہے تو آڈیٹر ایک انیشل انیشل پلاننگ پلاننگ کرتا ہے اس میں وہ بزنس کا نالج حاصل کرتا ہے اس بزنس کی رسک اسسمنٹ کرتا ہے انٹرنل کنٹرول ریویو کرتا ہے اور کنٹرول پروسیجرز کی معلومات حاصل کرتا ہے اب جب آڈیٹر اپوائنٹ ہو گیا اس کو معلوم ہو گیا کہ اب اس نے اس اینٹی کا آڈیٹ کرنا ہے اس اینٹی کے بارے میں اب انیشل پلاننگ اس کی شروع ہوتی ہے نالج آف دا اینٹی سے وہ اس کے بارے میں یہ اب جاننا چاہے گا بلکہ جاننا شروع کرے گا کہ اینٹی کب بنائی گئی کیا موٹیوس کس نے بنائی کس طرح کے لوگ ہیں کس انوائرمنٹ میں کام کر رہی ہے کس طرح کے سپلائرس اور کسٹمرز کے ساتھ ان کی ڈیلنگ ہے اس طرح کی جنرل انفارمیشن اس کا بیک گراؤنڈ نالج وہ حاصل کرے گا اس کے بعد جو اہم باتیں ہیں رسک اسسمنٹ کے بعد رسک اسسمنٹ بھی کرے گا کہ کس قسم کے رسک جو ہیں اس کو فیس کرنا پڑ رہے ہیں کو اب جو اہم بات آڈیٹنگ کے پوائنٹ آف ویو سے ہے وہ انٹرنل کنٹرول کے ریفرنس میں ہے انٹرنل کنٹرول میں تھوڑا سا مزید ڈیٹیل اس کے بارے میں آپ کو بتاتا ہوں ایک ایگزامپل کے ساتھ فرض کر لیں کہ ہم پرچیز کرنا چاہ رہے ہیں تو پرچیز کرنے کے لیے ایک پروسیجر ہوگا اس پروسیجر کو اپنایا جانا ضروری ہے اگر اس پروسیجر کو اڈاپٹ نہیں کیا جاتا تو اس کا مطلب پرچیزنگ میں کوئی نہ کوئی گھپلا ہونے کے چانسز ہیں وہ کیا کہ آپ جب پرچیزنگ کرنا چاہ رہے ہیں تو آپ کوٹیشنز کال کریں سب سے پہلے اس کے لیے بھی بہتر طریقہ کار یہ ہے کہ نیوز پیپر میں آپ ایڈورٹائز کریں گے ایڈورٹائز کرنے سے یہ ہوگا کہ بایسنس ختم ہو جائے گی کہ آپ نے صرف چند ایک سپلائرس کو ہی کہا ہے کہ جی آپ کوٹیشن دیں آپ نے اوپن کر دیا ٹینڈر کہ جی اوکے یہ آپ کوٹیشن جو ہیں سبمٹ کریں آپ کوٹیشن آئیں اوپن ہو پرچیز کمیٹی کے سامنے ان کوٹیشنس کرنے کے بعد آپ فیصلہ کریں گے کہ کون سی کوٹیشن جو ہے وہ آپ کو بہتر ہے سوٹ کر رہی ہے اس کے بعد جس سپلائر کی کوٹیڈ اماؤنٹس اور کوالٹی آپ کو سوٹ کر رہی ہوں گی اس کو آپ آرڈر پلیس کریں گے اس کو آڈر پلیس کیا ایک آپ نے ٹائم ڈیوریشن اس کے ساتھ فکس کر لیا کہ فلانے شخص کے ساتھ آپ کی ڈیلنگ ہے آپ نے یہ آرڈر فلانے کو دینا ہے وغیرہ وغیرہ یہ باتیں طے ہو گئیں discount price everything is settled اب وہاں سے جب چیزیں آئیں گی تو ایک ڈسپیچ نوٹ کے ذریعے سے ان چیزوں کو آپ ایکنالج کریں گے ریسیو کریں گے آپ ریسیو کرنے پر ایک نوٹ بنائیں گے کہ جی یہ گڈس ہم نے ریسیو کر لیے اس کے بعد آپ ان کو اسٹور میں بھیجیں گے وہاں پر اس کی پروپر پلیسمنٹ ہوگی اور پھر آگے اس کی ایشوئنس وغیرہ کا سلسلہ چل جائے گا بہرحال ایک یہ پروسیجر ہے تو یہ کنٹرول آپ نے ایک اسٹینڈرڈ کنٹرول سیکھا ہوا ہے پرچیزنگ کے لیے آپ نے دیکھنا ہے کہ کیا یہ اسی طرح کا یا اس سے ملتا جلتا یا اس سے کچھ کم یا زیادہ کنٹرول اس اینٹی میں موجود ہے آپ نے یہ کنٹرول وہاں پر دیکھنا ہے پھر اس کنٹرول میں آپ نے مزید یہ چیز دیکھنی ہے کہ کیا اس میں چیکس موجود ہیں ڈفرینٹ جگہوں پر یا نہیں لائک like اب آپ جس شخص کو ایک کام کرنے کے لیے رسپانسبل قرار دے رہے ہیں دوسرا کام بھی اسی شخص سے نہ لیں فار ایگزامپل جو شخص انوینٹری کو جو پرچیز گڈس ہیں ان کو کاؤنٹ کرنے کے لیے رسپانسبل ہے وہی شخص انوینٹری کو بکس آف اکاؤنٹس میں ریکارڈ کرنے کے لیے رسپانسبل نہ ہو لازمن گڑبڑ کرے گا کہ جتنی وصول کی ہیں گڈس ان کو کم شو کر دے گا بکس کے اندر اور باقی غائب تو یہاں پر segregation of duties approvals authorisations کا نظام ہونا ضروری ہے تو یہ وہ طریقہ کار ہوں گے جو کہ آپ کی کنٹرول میئرس کو اسٹیبلش کریں گے اب نیکسٹ بات آتی ہے پلاننگ کی آپ نے جب ان کا کنٹرول اسٹڈی کر لیا انٹرنل کنٹرول کو ریویو کر لیا اب بات آتی ہے پلاننگ کی اب آپ یہاں پر ایک پلاننگ کرتے ہیں اس پلاننگ میں آپ نے دیکھنا ہے کہ یہاں پر ہمیں کن لوگوں کو بھیجنا ہے یعنی کہ اب آپ چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ فرم ہیں آڈیٹر ہیں ان کی کتنی ٹریننگ ہونی چاہیے کس لیول کی ٹریننگ ہونا چاہیے وہاں پر اس انوائرمنٹ میں ٹیم کے ساتھ ڈیلنگ کس نے کرنی ہے ٹھیک ہے اس کو ڈیٹیل سے ہم نے بعد میں پڑھنا ہے آڈیٹ پلاننگ خاصا کمپلیکس ایشو ہے میں ابھی وہ ساری باتیں آپ کے ساتھ شیئر نہیں کر سکتا بہرحال اس سٹیج پر ایک پلاننگ ہو جایا کرتی ہے آڈیٹر ایک پلاننگ کرتا ہے کہ ہم نے کون کون سے پروسیجرز اپنانے ہیں اور کس طرح سے ہم نے آڈیٹ کو کمپلیٹ کرنا اب آڈیٹ پلاننگ کے بعد بات چلتی ہے کمپلائنس ٹیسٹ کی اب یہ باتیں کچھ تھوڑی سی آپ کے لیے سمجھنا مشکل ہوں گی میں اس کو بہت سادگی کے ساتھ آپ کے ساتھ شیئر کروں گا اب بات آگے چلے گی کہ وہ جو کنٹرول اسٹیبلش ہوئے ہوئے ہیں کیا واقعی ان کنٹرولز کو ایکسرسائز کیا جا رہا ہے اب وہ جب کنٹرول کی ایکسرسائز آپ دیکھیں گے کہ واقعی ہو رہی ہے اگر تو ٹھیک کنٹرول میئر ایکسرسائز ہو رہے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ آپ کو ہر ٹرانزیکشن کی کریکٹنیس کے بارے میں شک میں نہیں پڑنا چاہیے آپ نے ایک مرتبہ جب اس چیز کو دیکھ لیا کہ جو پروسیجر ہے اسی پروسیجر کے مطابق اکاؤنٹنگ کی جا رہی ہے تو اس کا مطلب ہے کہ اب آپ کو اس پروسیجر کے نتیجے میں کی جانے والی ٹرانزیکشن پر شک نہیں ہونا چاہیے ہاں البتہ اگر اس پروسیجر میں کوئی پرابلم ہے تو پھر ٹرانزیکشن لیول پر آپ کو زیادہ ایکسٹینسو ٹیسٹ لگانا ہوں گے اس کو کہتے سبسٹینٹو ٹیسٹنگ آپ نے کمپلائنس ٹیسٹ کیا پروسیجر کو اسٹڈی کرنے کے لیے کہ کیا یہ ٹھیک ہے جو کنٹرول انہوں نے بنائے ہوئے ہیں کیا ان کے مطابق ہی یہ کام کر رہے ہیں اگر تو ان کے مطابق کام کر رہے ہیں تو سبسٹینٹو ٹیسٹ کی ایکسٹینٹ کم ہوگی یعنی کہ ٹرانزیکشن لیول پر آپ بہت زیادہ سیمپل سائز نہیں بنائیں گے لیکن اگر آپ سمجھتے ہیں کہ وہ پروسیجر ٹھیک اڈاپٹ نہیں ہو رہے اس میں ویکنیس ہے تو آپ ٹرانزیکشن لیول پر جو آڈٹ کریں گے اس کی ایکسٹینٹ زیادہ ہوگی اینی ویز یہ آڈیٹ پروسیجرز ہیں جو کہ آپ اپنائیں گے ان آڈیٹ پروسیجرز کے بعد اب آپ کو ایک ریزنیبل ایشورینس حاصل ہو جائے گی ایویڈینس آپ کو حاصل ہو جائیں گے ان ایویڈینس ریزنیبل ایشورینس کو بیس کرتے ہوئے اور مزید اس اسٹیج پر اب آپ فائنینشیل اسٹیٹمنٹس کا ریویو کریں گے کہ جو فائنینشیل اسٹیٹمنٹس بنائی گئی ہیں دیکھیں ابھی آپ تھے فائنینشیل انفارمیشن کی اسٹیج پر ٹرانزیکشن کی اسٹیج پروسیجرس کی اسٹیج پر اب آپ آ گئے ہیں فائنینشیل اسٹیٹمنٹس کی اسٹیج پر کیونکہ ان کی مدد سے فائنینشیل انفارمیشن کی مدد سے اب فائنینشیل اسٹیٹمنٹس بنائی جا رہی ہیں financial statements according to the requirements of international financial reporting standard ہیں یا نہیں اور دوسری بات میں نے کیا بتائی ہوئی ہے پاکستان کے سینیریو میں ہمیں دیکھنا ہوگا کہ کیا یہ کمپنیز آرڈیننس 1984 کے مطابق فائنینشیل اسٹیٹمنٹس بنائی جا رہی ہیں یا نہیں اف یس yes, تو آپ کا فائنینشیل اسٹیٹمنٹ کا ریویو کمپلیٹ ہو گیا کہ اس میں کوئی مٹیریل مسٹیٹمنٹ نہیں ہے اس میں کوئی ڈپارچر نہیں ہے فائنینشیل اسٹیٹمنٹس کو بناتے ہوئے کسی اسٹینڈرڈ سے ٹھیک ہے تمام جو اپلیکیبل ریکوائرمنٹس تھیں اسٹینڈرڈس کی یا کمپنیز آرڈیننس کی اس کے مطابق فائنینشیل اسٹیٹمنٹس بنائی گئی رپورٹنگ ٹھیک ہوئی ہے یہ رپورٹنگ کی اسٹیج ہے سو so, آپ نے اکاؤنٹنگ کی اسٹیج اور رپورٹنگ کی اسٹیج کو ریویو کر لیا یہ بات میری سمجھ آئی ہے اکاؤنٹنگ کی اسٹیج کیا کہ آپ نے پروسیجرس کو اور ٹرانزیکشن لیول پر آ کے ٹیسٹ کے ذریعے سے ایویڈینس حاصل کر لیے ریزنیبل ایشورینس آپ نے وہاں پر حاصل کر لی اور رپورٹنگ کی اسٹیج کیا ہے فائنینشیل اسٹیٹمنٹس جو بنائی گئی ہیں وہ according to the applicable requirement of the international financial reporting standard and companies ordinance بنائی گئی ہیں یا نہیں یو آپ نے اکاؤنٹنگ اور رپورٹنگ ان دونوں کے بارے میں ایک ریزنیبل ایشورینس حاصل کر لی اب کیا اسٹیج ہے رپورٹ کی اب آپ بنائیں گے رپورٹ اور کریں گے سائن اور پیش کر دیں گے اسٹیک ہولڈرس کو جنہیں رپورٹ پیش کرنا بنتی تھی آپ کی طرف سے یہ ہے جناب آڈٹ کی سٹیجز سو ہم نے پچھلے دو لیکچرز میں اور آج کے لیکچر میں ان تین لیکچرز میں آڈیٹنگ کے بارے میں ایک اوور ویو حاصل کیا ابھی ہمیں یہ پتا چلا ہے کہ آڈٹ ہوتا کیا ہے ابھی مزید اب اس کی باریکیاں اور اس کو according to the international standard on auditing اور کمپنیز آرڈیننس کے مطابق آڈیٹنگ کس طرح سے ہوتی ہے اس کو ہم نے پڑھنا اور سیکھنا ہے آپ کا اب انٹرسٹ ڈیولپ ہو چکا ہونا چاہیے آڈیٹنگ کے سبجیکٹ میں تھوڑا سا آپ کو محسوس ہو رہا ہے کہ جی یہ تھیوری تھیوری ہے لیکن ان شاء اللہ تعالیٰ جب آپ اس کو اکاؤنٹنگ کے ساتھ ریلیٹ کر کے چلیں گے تو آپ کو آسان لگے گی اور اکاؤنٹنگ میں تو آپ لوگ ماشاء اللہ سے ایکسپرٹ ہو ہی چکے ہوں گے لیں جی باقی کی باتیں اگلے لیکچر میں مجھے اجازت دیجیے اللہ حافظ